حضرت نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے پھر آپ نے اسے سنگسار کیا پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچپن